اللہ تبارک کا تعالیٰ دلوں کا حال جانتا اس لیے بخاری شریف میں سب سے پہلی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی نیت پر ٹھیک آپ نے اگر زکوٰۃ کے پیسے بچانے کے لیے زیور اپنی بچیوں کے نام کیا تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اگر ایسا کیا آپ نے اچھا پھر یہ کہ آپ اس میں زکوٰۃ بچا رہے ہیں کہ بچوں کے نام پھر اس کو تجارت میں بھی لگا رہے ہیں کیوں لگا رہے ہیں تو صرف زکوٰۃ بچانے کے لیے اپنے بیوی کے یعنی بچوں کے نام کر دی تاکہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے ہم تو آپ کو اور آسان طریقہ بتاتے ہیں جب آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی تو ایسا کریں کہ چھ مہینے مال کا مالک بیوی کو بنا دیں چھ مہینے خود بن جائیں سال ہی نہیں گزرے کہ آپ کو زکوٰۃ دینی کو تو مطلب یہ ایک کرے کا مذاق ہے کہ پھر دوسری بات کیا ہے اصل میں سب سے بڑا شیطان کا وسوسہ یہ ہے جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ زکوٰۃ نکالوں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو قلعوں میں بند کر دو یعنی گویا قدرتی سرکاری بینک میں آپ کا خزانہ جو ہے محفوظ ہو جاتا اگر زکوٰۃ نکالی جائے جتنے ہمارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ان سے پوچھیے آج اگر انہوں نے دس ہزار نکالی تو آئندہ سال پندرہ ہزار نکالیں گے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا اس لیے بچانے کی کوشش نہ کریں اور اس طرح اگر ہر آدمی بچانے کی کوشش کرے اب غریبوں کا بھلا پھر کیسے ہوگا